على سيدنا مولانا محمد في مؤ كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا مال دستی نام آج اربی دنیا کے بہت سارے ممالک میں مسلمان بڑے جوش اور خروج کے ساتھ جذبے کے ساتھ یہ سمجھ کر کے آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں نکالے جاتے ہیں جلسے کیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے عید کا سما اور عید کا ماحول بنایا جاتا ہے بلڈنگوں کو عمارتوں کو مسجدوں کو مدرسوں کو سڑکوں کو مزین کیا جاتا ہے روشن کیا جاتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں آشمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عشق اور محبت کا ثبوت دے رہے ہیں اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ غداران رسول ہیں دشمنانہ رسول ہیں بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے جتنے لوگ یہ کام کرتے ہیں کرنے والے ہیں سر سے لے کر پیر تک آپ غور کریں شریعت مظاہرہ کی اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جھلک اور اسلام کی کوئی نشانی ان کے اندر آپ کو نہیں ملے گی لگتا ہے کہ ان جلسے اور جلوس کے لیے شاید انٹرویو ہوتا ہوگا سلیکشن ہوتا ہوگا اس میں جو نمازی ہوتا جس کے پیشانی پر نماز کا گھٹا ہوتا ہے ٹوپی ہوتی ہے اسلامی لباس ہوتا ہے اور اصحاب کرام اور جھلک جن میں دکھائی دیتی ہے لگتا ہے کہ انٹرویو میں ایسے لوگوں کا داخلہ ہی نہیں ہوتا جو بالکل سپن سب ہو یہود و نصارہ کا لباس پہنتا ہو اور جمعہ اور جماعت میں ماں کے مرنے پر بھی جس نے حاضری نہ دی ہو ماں اور باپ کا جنازہ مسجد میں رکھا ہوا ہو باہر کھڑا ہوا ہو ایسا آدمی ایسے جلسے اور جلوس کے لیے اول مقام ملتا ہے اس کو اول درجہ ملتا ہے دیکھیے ان جلوس میں کتنے شیخ الحدیث ملیں گے آپ کو بخاری پڑھانے والے کتنے شیخ التبدیل ملیں گے کتنے امام ملیں گے کتنے خطیب ملیں گے کتنے دائی ملیں گے اور کتنے مبلغ ملیں گے جو چٹپٹ چلانے والا روڈیزم کرنے والا گالیاں دینے والا بدماشی کرنے والا اور ہو سکے تو جیل سے ضمانت پر جو رہا ہو کر آیا تو اس کو اس کو قافلے کا سردار بنایا جائے گا جو جتنا برا اتنا بڑا مقام ان جلسے اور جلوس کے اندر اس کو دیا جاتا ہے اور نام نہاد مقررین آتے ہیں پرجوش تقریریں کی جاتی ہیں ورفا نام ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا منا کس نے کیا اللہ کے نبی کا ذکر بلند نہیں ہے دنیا میں یہ دعویٰ کس نے کیا امریکہ کے باپ کی مجال نہیں یورپ اور برطانیہ کی ماں نے کسی بچے کو نہیں جنا جو جناب محمد جس کو دنیا کے تمام طبقوں نے فرقوں نے قبیلوں نے اور شاعروں نے نظم لکھنے والوں نے نظر لکھنے والوں نے کون سی ایسی ہستی ہے جس کو تمام نے تاریخ کی مدح کرائی تھی ایک آفائے دو عالم کا گاندھی جی کی کسی زمانے میں توتی بولتی تھی لیکن آج ان کے کتنے لوگ مخالف ہیں نہرو کے کتنے مخالف ہیں سبھاش چندر بوس کے کتنے مخالف ہیں ان لوگوں نے اپنے خاندان کے لیے کر لیا اپنے قبیلے کے لیے کر لیا ملک کو صحیح سمت میں لے کر نہیں رہے اور صحیح راستے پر لے کر نہیں رہے آپ آئے تو آلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملادت باسعادت ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک اور اب تک کبھی آپ کے ذکر کی بلندی میں کبھی کوئی فرق آیا ہے تھوکنے والوں کا تھوک ان کے منہ پر گر گیا گالیاں دینے والوں کی گالیاں لوٹ کر ان ان کی طرف لوٹ لوٹ گئی کے جوتا ان کا سر ہو گیا ان کا پیشاب انہوں نے پی لیا ان کا پاپانا انہوں نے کھا لیا انجام کیا ہوا نبی کے حافظوں کا نبی کے دشمنوں کا کام رکھتا ہے آج دنیا میں ابو جہل کا نام کون رکھتا ہے آج دنیا میں ابو لہب کا نام ادبا کا نام شیوا کا نام اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشرق میں جاؤ مغرب میں جاؤ جمان میں جاؤ جنوب میں جاؤ سمندر میں مچھلیاں ملتی ہیں جن کے پشپ پر آقا کا نام لکھا ہوا رہتا ہے جنگلوں میں پتے ملتے ہیں جن پر آقا کا نام لکھا ہوا رہتا ہے ملتا ہے ہوائیں چلتی ہیں آقا کا نام کہتی ہوئی چلتی ہیں جانور توتا مینا پرندے شریف زمین و آسمان کی مخلوق مدا کرائی کر رہی ہے ورا پانا کا ذکر آپ کے ذکر کی بلندی میں کس کو شبہ ہے نہ زمین تھی نہ آسمان تھی نہ جبرائیل تھے نہ مکائیل تھے نہ فرشتے تھے نہ جنت تھی نہ جہنم تھی سب سے پہلے ایک روایت میں آتا ہے اگر دیکھیے اس روایت کے بارے میں کلام کرتے ہیں محدثین اسی ضعیف ہے سنا ہے لیکن ہمارے اکادر کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ ضعیف روایتیں پتائش میں چل جاتی ہیں اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے مخلوقات نے جو چیز پیدا کی وہ آقا کے نور کو بنایا آپ جب بن گئے آپ کی ذکر کی بلندی آپ اپنی شان کے ساتھ آپ اپنے مقام کے ساتھ آپ اپنے مرتبے کے ساتھ بنائے گئے اسی لیے آدم علیہ السلام والسلام کے مجسمے کے اندر جب روح کو ڈالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام و سلام کیا نہ کوئی بچہ پیدا ہوا نہ کوئی بیٹی پیدا ہوئی نہ کوئی نسل چلی نہ کوئی دنیا آباد ہوئی حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم نے ہر پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نسل انسانی کے پہلے انسان حضرت آدم جب ہوش تمانہ آنکھوں کو کھولا تبھی اللہ کے حبیب صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پر لکھا ہوا دے دیا ورفانہ کا ذکر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ کا ذکر بلند ہوا آپ کے پور کی جب تخلیق ہوئی مفسرین ترجمہ بیان کرتے ہیں ورفانہ نقل ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہے کب سے جب سے آپ کی تخلیق ہوئی تخلیق کب ہوئی اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نور مبارک کو پیدا کیا اور اس وقت سے لے کر اب تک اس لمحے تک قیامت تک ہم تمہارے فکر کو بلند کرتے رہیں گے کون ڈرمار کا کارٹون بنانے والا کون کتا کبھی چاہے گا تباہ ہو جائے گا برباد ہو جائے گا اس کو اپنی خبر تیار کر لینی چاہیے اس کو اپنے موت کا سامان بنا لینا چاہیے آقا سے الجھ کر آقا کی فکر میں آقا کی شان میں گستاخی کر کر نہ کوئی بچا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم میرے رب عزت نہ تو تمہاری گھر میں کوئی موتا ہوئی ہے نہ شادی ہوئی ہے اور نہ کوئی جو ہے فنکشن ہے اجلاس ہے اور نہ ہی کوئی کاروائی ہے نہیں صاحب میں سورج کی روشنی کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں ستاروں کی چمک کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں چاند کی چاندنی کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں پھولوں کی مہک کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں ہواؤں کے رخ کو موڑنا چاہتا ہوں کائنات کے اندر کوئی ایسا خلیج پیدا ہوا جو سورج کی روشنی کو ختم کر سکے چاند کی چاندنی کو ختم کر سکے ستاروں کی چمک کو ختم کر سکے پھولوں کی مہک کو ختم کر سکے ہواؤں کے رخ کو موڑ سکے سمندر کے طوفان اور سیلاب کو ختم کر سکے کوئی سلسلے کو اپنے پنجے سے ختم کر سکے اگر کوئی کرتا ہے لوگ کہیں کہ پاگل ہے اس کو دیوانی ہاسپٹل میں داخل کرو پاگل خانے میں داخل کرو یہ اپنے پھوکوں سے خدا کے بنائے ہوئے سورج کی کرنوں کو ختم کرنا چاہتا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم اگر کوئی سورج کی روشنی کو ختم کرنا چاہے چاند کی چاندنی کو ختم کرنا چاہے ستاروں کی چمک کو ختم کرنا چاہے پھولوں کی مہک کو ختم کرنا چاہے تو ہم کہیں گے کہ اس کا شروع قابل معافی ہے اس لیے کہ پاگل ہے دیوانہ ہے لیکن اگر کوئی حدیث لیکن اگر کوئی مزدور جو انزیر اور سور کے نسبے سے پیدا ہوا آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے کارٹون بنانے کی کوشش کرتا ہے رنگیلا رسول کتاب لکھنے کی کوشش کرتا ہے آقا کے ناموں کو جوتوں پر لکھنے کی کوشش کرتا ہے عورت کے ننگے بدن پر شرمگاہ پر کشتانوں پر آقا کا نام لکھنے کی کوشش کرتا ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی کے بدن سورج کی روشنی کا مقابلہ کرنے والا چاند کی چاندنی کا مقابلہ کرنے والا ستاروں کی چمک دمک کا مقابلہ کرنے والا پھولوں کی محنت کا مقابلہ کرنے والا وہ جرم ایسا کرتا ہے کہ وہ جرم معافی کے لائق ہے لیکن آپ کی شان میں گستافی کرنے والا سر بازار قتل کر دینے کے لائق ہے اس لیے کہ جس آخا نے میرے محمد کو پیدا کیا اپنے نور سے پیدا کیا اس نے کہا یا نبی اللہ کا شاہر وہ مبشر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا کوئی خبری دینے والا بنا کر بھیجا ڈرامے والا بنا کر بھیجا میں اور اپنی رب کی طرف دعوت و تبدیل کرنے والا دعوت دینے والا بلانے والا بنا کر بھیجا آگے کہا برا جمرا اور ایک روشن سورج بنا کر بھیجا اس سورج کو کوئی بجا پائے گا کلام پاک کے انتیسویں بارے میں سورج دودھ کے پہلے رکو میں اللہ تعالیٰ نے نشاد فرمایا وجال القمر فی نور وجال الشمس سلاجا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے چاند کے اندر نور کو رکھا اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے سورج کو سراج بنایا اللہ نے سورج کو سراج غلط استعمال کیا سورج نوح کے پہلے رقوع کے اندر یہی سراج اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے تعریف کے بارے میں جب نبی سے خطاب کیا تو کہا یا یوہن نبی انا اللہ اللہ کا شاہد منیرا آپ اللہ کی طرف رب کی طرف دعوت کر دینے والے بلانے والے اور سراج منیر ہیں جیسے دنیا کے سراج کو دنیا کے سورج کو دنیا کے قبر کو دنیا کے چاند کو کوئی نام و نشان نہیں مٹا سکتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا کل کوثر میرے محبوب کا نام ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کا ذکر کریں اللہ تعالیٰ اذانوں میں اقامت میں قرآن کے پاروں میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اے عائشہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تقرال القرآن کیا تم اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھتے کانا خلق قرآن یہ جو علی نیم ہے یہ نبی کی سیرت ہے یہ حامیم نبی کی سیرت ہے یہ تاثیم یہ نبی کی سیرت ہے یہ تاہا یہ نبی کے اخلاق ہیں کردار ہیں یہ یا حل یا مت حل مدثر یہ سبحان نبی اثرات آتے ہی کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں یہ نبی کی سیرت ہے یہ آئینہ ہے کلام کا نبی کا چہرہ نظر آتا ہے جس میں نبی کے اللہ اور نبی کے کردار نظر آتے ہیں تم نہیں پڑھتے اللہ کا قرآن کوئی اللہ کے قرآن سے ٹکر لے گا کوئی اللہ کے قرآن سے کاملا کرے گا بارہ ربیع الاول آیا داڑھی بڑے بے نمازی غنڈے چور اچک کے اور ان کا ریکارڈ ضلع کرنے میں شراب پینے میں نظر آتے بڑے بڑے پیٹھے والے کوئی شیخ الحدیث کوئی شیخ التفیم کوئی مسجد کا ملا کوئی مسجد کا اذان دینے والا جھنڈیاں دے کر گئے پندرہ اگست میں چھبیس جنوری میں لال قلعے کے سامنے انڈیا گیٹ سے جھانکیاں نکلتی ہیں گاندھی جی کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے گاندھی جینتی منائی جاتی ہے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں ہم پیچھے کہاں ہیں ہم بھی آقا کا برتھ ڈے منائیں گے اور مقرر آئے گا آقا کی شان میں کچھ کلمہ اور مسلمانوں کو بشارت داڑھی مڈاؤ دودھ کھا کر ماں کے ساتھ دلا کرو رشوت لے کر پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو ڈالو جہنم کی پی پیو اور جہنم کا لہو اور سب کچھ کرو مسلمانوں تم آقا کی امت ہو اولیاء کو ماننے والے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو یہ دیوبندی یہ تبلیغی یہ گاڑی والے یہ بستہ لے جانے والے یہ تھیلے لے جانے والے یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ خاصا میں بیٹھنے والے یہ مدرسے چلانے والے یہ مکاتب چلانے والے سب جہنم میں جائیں گے تم آقا کے نام کا تم نے چراغ روشن کیا جنت میں چلے جاؤ اب ایسی مفت کی جنت مل رہی ہو داڑھی مٹانے پر کوئی پابندی نہیں سود کے ہوتا ہے بیان ہوتا ہے تذکرہ ماں کا مقام کیا ہے باپ کا درجہ کیا ہے بھائی کا درجہ کیا ہے بہن کا درجہ کیا ہے پڑوسی کے حقوق کیا ہے امام کا عزمہ کیا ہے نماز پڑھنے والے کا انجام کیا ہے سب گیا بھاڑ ہے ارے اللہ نے ستاروں کو مزین کیا نبی کی آمد پر اللہ نے چاند کو روشن کیا اللہ نے سورج کو مزین کیا اللہ نے جنت کے اندر خوشبوئے کی محض اور اس کی فضا سے معطر کیا تم بھی کرو اور جنت ہی بن جاؤ نماز آج رسول کے لیے نہیں وہ تو گنہگاروں کے لیے ہے داڑھی سود سے بچنا حرام سے بچنا دوسروں کی زمین ہڑپ کرنا اور دوسروں کا مال کمانا قرض لے کر بیٹھ جانا عورت کا محض کما لینا میں آتا ہے سربراہے تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت سے نکاح کرے اور ارادہ یہ کرے کہ میں مہر ادا نہیں کروں گا روایت بتاتی ہے کہ اس کا ملنا اپنی بیوی کے ساتھ دلا میں شمار ہوگا اولاد جو پیدا ہوگی حرام کی پیدا ہوگی حالانکہ اس کے دل میں یہ ارادہ ہے کہ جب طلاق ہوگی تو مہر دے دوں گا یہ فیصلہ ہوگا محل دے دوں گا کم سے کم آخری درجے میں ارادہ ہے یہ قرضے لے کر ڈبونا یہ زمین مارنا یہ جائیداد ہڑپنا اور اس پہ رسوخ کا دعویٰ کرنا لوبان جلانا جھنڈیاں گاڑنا نعرے پکارنا اگر اس سے جنت مل سکتی تھی میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم کائنات میں سب سے پہلے ابو ہے جنت جتنی سستی ہوتی جتنا کی طرح سمجھ رہا ہے ابو جہل جنت کے اندر چلا جاتا اتبا جنت پہ چلا جاتا شیوا جنت پہ چلا جاتا وہ جانتے تھے کہ آقا کے نام کا کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا یہ نفس پر فری چلانا ہے یہ خواہشات پر چھری چلانا ہے یہ دونوں کی کا سب اپنے بلوں سے نکالنا ہے جانتے ہیں محمد کا کلیمہ پڑھنے کے بعد یہ چاٹ دن پڑتا ہے وقت پڑھنے پر اپنی ماں کی قربانی اپنی باپ کی قربانی اپنی جان کی قربانی اپنی آگ کی قربانی اپنی اولاد کی قربانی کوئی جانتا ہے اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم اللہ لهم الجنہ کہ آقا کا کلمہ پڑھنے والے کا جان اور مال کا تولا ہو چکا ہے نہ جان اس کی ہے نہ مال اس کا ہے نہ اولاد اس کی ہے نہ بیوی نہ گھر اس کے ہیں نہ پراپرٹی اس کی ہے ابو جہل آج کے آج کے رسول سے بڑھ کر جانتا تھا اس لیے ابو جہل نے پانی کی نہیں کی کہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر وہ رشوت کھاتا تھا ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر وہ داڑھی مٹا سکتا تھا ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر وہ سوکھا کھا کر اپنی ماں کا بلاکار کر سکتا تھا ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر حکومت کے اندر جا کر وہ اپنی ماں اور اپنے زمین کا سودا کر چلی ابو لہب میں تکلیف بارش کی نہیں چلی ادبا اور شیبا نے تکلیف بارش کی نہیں چلی آج کا آج سے رسول چلتا ہے اور اگر آقا کی سیرت کا بیان بھی ہو آقا کی سیرت کیا آقا کا چہرہ ایسا آقا کی داڑھی مبارک ایسی آقا کا چلن ایسا آقا کی آنکھیں آخا جانتے تھے ایسے آخا دوستوں سے ایسے ملا کرتے تھے آقا بیویوں سے ایسے ملاقات کیا کرتے تھے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا امت کو کوئی لینا دینا نہیں آخا کی آنکھیں ایسی تھیں کہ کوئی آدمی جا کر آئی کے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جا کر کہے گا ڈاکٹر صاحب میری آنکھیں توڑ دو آج میں نے سیرت کا بیان سنا آقا کی آنکھیں ایسی ہیں میری آنکھیں ایسی بنا دو ہے کوئی کہنے والا آقا کے پیر ایسے تھے میرے پیر ایسے بنا دو آقا کا جسم ایسا تھا وہ نہیں کر سکتے وہ سننے کے لیے تیار اور آقا کی سیرت کا اصل جو حصہ آج کے زمانے کے لیے ہے آقا نے مدینہ المنورہ کے اندر کیا ملک کا پہلا گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں لیا آقا اپنے استاد کے ساتھ اپنے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا اینٹی ٹیلیویژن کی کانفرنس مدینہ منورہ کے اندر کر کر کیا خان ابو جہد کو گالیاں دے دی کیا ابو جہد کو گالیاں دے دی آج مسلمان کمال سمجھ رہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف پیپر میں لکھ کر کانفرنس کر کر دار تقریب کر کر ہم جہاد کا حق ادا کر رہے ہیں کیا اپنی ہمت کو مشکل بنانے آئے تھے کتاب الجہاد کون سی کی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کتاب کون سی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے نبی اپنی حیات طیبہ کے اندر نبی نے کے کے جس پچاس قبیلوں کو فتح کرنے کے لیے جس کو جس جہاد میں نبی ہوتے ہیں اس کو غذبہ کہا جاتا ہے جس جہاد میں نبی کسی کو امیر بنا کر بھیجتے ہیں اس کو سریا کہا جاتا ہے نبی جن جہادوں میں گئے وہ غزوات ہیں اور نبی جو سریے بھیجے وہ پچاس تھے مدینہ منورہ میں آقا نے پچاس قبیلوں کے اندر صحابہ کو امیر بنا کر صحابہ کے دستوں کو بھیجا نبی کو تقریر کرنا نہیں آتا تھا نبی کو قرار امت مسلمہ کی بزدلی کی انتہا دیکھو دلی کی دلی میں بیٹھ کر یو پی میں بہار میں بیٹھ کر مسجد کے ممبر و محراب کے اندر بیٹھ کر اراکاد پاس کر کر امریکہ کو گالیاں دے کر بش کو گالیاں دے کر ٹھاکر اٹوانے کو گالیاں دے کر کہنے والا یہ سمجھتا ہے میں جہاد کا حق ادا کر رہا ہوں اور سننے والا یہ سمجھتا ہے میں جہاد کا بیان اور سننا اگر جہاد کا حق ادا ہو سکتا تھا تو نبی مسجد کے اندر بیٹھ کر ایسی تقریر کر سکتے تھے کہ قیامت تک کوئی دہشت گردی کے خلاف ایسی تقریر نہ کر سکتا ہے نہ کر بات کرنے کی ضرورت کرے گا نبی نے کام نہیں کیا نبی بدر کے میدان میں آئے نبی وحد کے میدان میں آئے نبی جنگی چالے چلے صلح کرنے کے موقع پر صلح کیا لڑنے کے موقع پر لڑا فتح مکہ کے موقع پر جہاں نے فرمایا لا تری والے کو لیاؤ یہ سب چلے جاؤ تمام کے تمام تم آزاد ہو آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا اور کوئی انتخاب نہیں لیا جائے گا جہاں نبی نے بات ایک شاخ فرمائی فرمایا ابن قتل ایک آدمی ہے جو گستاخ رسول ہے یوں سمجھو جیسے ڈنمارک کا کوئی کبیرہ کارٹون بنانے والا ہے اس زمانے کا کارٹون بنانے والا نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا آقا کو کہا گیا آقا ابن قتل حرم پاک کے قابل کے خلاف کو چمٹتا ہوا ہے وہ پناہ مانگ رہا ہے وہ نبی تاریخ کی سرزمین کے اندر کی چوٹیں کھا کر جس نے دعائیں رحمت دی وہ نبی جس کی بیٹی کو قتل کر دیا گیا پیروں کی وہ جھاڑ کر دی گئی وہ نبی جس کے راستے کے اندر کاٹے ڈالنے والے کے لیے رحمت کی دعائیں کی وہ نبی جس یہودی نے دن رات آپ کو گالی دینے کا مشغلہ بنا رکھا تھا اس کے حق میں ہدایت کی اور باقی دعا کی وہ نبی مدینہ منورہ کے اندر آپ تین منافقوں کا سردار مرنے کے بعد نماز جنازہ پڑھانے کے لیے دل میں یہ ارادہ لے کر رہے تھے شاید میں نماز جنازہ پڑھانے سے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابئی ابن سلوش کی بخش ہو جائے اتنے خطہ کعبے کا خلاف پکڑ کر بنا لے چکا تھا آقا کو کہا گیا آقا ابن قتل جو آپ کی شان رسالت میں آپ کی شان دہشت میں آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے کارٹون بنانے والا ہے آقا آج کعبے کا خلاف پکڑ کر جہاں مکھیاں نہیں ماری جا سکتی سنگر نہیں مارا جا سکتا جہاں پر افسار نہیں کیا جا سکتا وقت ضرورت علماء کی اجازت سے کچھ کام کیے جا سکتے ہیں جس کو حرم محترم کہا جاتا ہے قاتل کیا جائے قاتل کا خطاب وہاں پر حدود حرم میں نہیں لیا جا سکتا اللہ کا کعبہ وجہ نہو عاملہ اللہ نے اسے پورا من بنایا اللہ نے جس شہر کی قسم کھائی لا لاؤت جس کعبے کو دیکھنے پر اللہ تبارک تعالیٰ دس رحمت داخل کرتے ہیں جس حضرت کو چھونے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے حجر حضرت کو نہیں چھویا بلکہ میرے ہاتھ پر مسافہ کیا نبی کو پوچھا گیا آپ اس نے ختم کامے کا قلعہ پکڑ کر بنا لے لیا ہے آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا آپ کی شان کے اندر کارٹون بنانے والا آپ فرمایا اختلو اسے پکڑو اور قتل کر ڈالو یہ نبی کی سیرت کا گوشہ نہیں ہے کہاں مر رہے ہو دنیا کے پیچھے کہاں جا رہے ہو دولت کے پیچھے کہاں جورو کے غلامی کا تو اپنے گلے کے اندر ڈالے ہوئے ہو آقا کی یہ سیرت نہیں ہے کہ آقا ہزاروں سیروں کے درمیان گر گئے تھے آقا کی یہ سیرت نہیں ہے بہت کے میدان میں جنتا نے مبارک آپ کے شہید ہو گئے آقا کی یہ سیرت نہیں ہے رسوئی سموگ میں جب تمام خندق کے موقع پر تمام صحابہ کے پیٹ پر ایک ایک پتھر تھا آقا کے پیٹ پر دو دو پتھر کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا کیا کیا کی کی یہ سیرت نہیں ہے کو گھوڑے کچھ پر بیٹھ کر کر کر کر کر مجاہدوں کا پہرا آپ نے دیا اینٹی کانفرنس دہشت گردی کے خلاف محمد مسلمہ مسلمان نوجوانوں کون سے ہوئی کا شکار ہو تم نے جنت کے مزے نہیں چکے تم نے پوروں کے بیان کو نہیں سنا تم نے جنت کی بہتی نہیں روکتا ذائقہ نہیں چکا میرے رب کی عزت اور جلالت کی قسم جو عورت جس کی غلامی کے اندر تم مبتلا ہو جس کے پیٹ کے اندر پیشاب کی چھڑی ہے جو حیض اور دماغ کا خون شرمگاہ سے چھلتی ہے جس کی ناک کے اندر گندگی اور جس کے آنکھ کے اندر غلط اور جس کے کان کے اندر پی اور جس کے جسم کے اندر پسینے کی அவர் کشتی اور صحابہ کو کفار کے جنگ سے پہلے کیا کرتے تھے جب بھیجا آقا نے کافروں نے مانا نہیں آقا نے حضرت علی کو بھیجا دو ہی باتیں تھی حضرت علی سامنے والے کو قتل کرتے یا حضرت علی کرم اللہ وجہ شہید ہو جاتے بیٹی کا سہاگ آقا حضرت علی کے شہید ہونے کا مطلب اٹھاؤ اٹھاؤ یا اس کو باہر کرو سوتے ہو جاتے حضرت علی کے میدان جہاد میں مبارک بنا کر بھیجنے کا مقصد آقا کو اپنی بیٹی سے پیار نہیں تھا فرمایا کہ فاطمہ تو فیصلہ تم مینی فاطمہ میرے شکر کا ٹکڑا ہے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا جو اس کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا آقا کی یہ سیرت کیوں نہیں آتی کیا آپ اپنے دامات کو میدان جہاد کے اندر اتارا دو ہی چیزیں تھیں یا تو آپ شہید ہو جاتے یا آپ کافی کو مارتے کچھ بھی ہو سکتا تھا جاننے والے نہیں تھے آپ نے اپنے داماد کو میدان کے اندر اتار دیا اپنی بیٹی کے سہاگ کو اپنی بیٹی کے ہاتھوں کی مہندی کے رنگ کو اپنی بیٹی کے سر کے میدان جہاد کے اندر اتار دیا آج سیرت کا یہ پہلو اجاگر کیوں نہیں کیا جاتا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آئے کیا جنگی تدبیر آپ نے اختیار کی مکے کے اندر کہتے ہیں جب سیرت کا بیان ہوتا ہے میلاد کا بیان ہوتا ہے آخا کی شان نہیں تھی ورفانا لگا ذکر معراج میں گئے آخا امام الانبیاء بنے آخا سعید القونین بنے شافی محجر فلا فلا فلا فلا آخا میدان بدر میں آئے اور تین سو تیرہ افراد کو لے کر آئے اور کافروں کے ہزاروں کا لشکر جرار مکت المکرمہ کے اندر نے یہ خبر پھیلا دی کیا خبر ہے کہ تمہارا جو تجارت کا قافلہ شام سے مکے کو جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اس کو چک لیں گے ہو سکتا ہے جنگل میں لٹیرے ان کے مال کو لوٹ لیں گے آقا کی جنگ کی تصویریں آقا کی جہاد کی تصویریں آقا کے کافروں اور دشمنوں کے خلاف مکر کرنا چاند چلنا سوائے غزوہ تبو کے علاوہ آخا کے غزوہ سمو کے علاوہ بدر انین اور بہت کئی مارکوں میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ آخا جا کہاں ہے یہ جنگی تصویریں یہ جنگی چالیں یہ دشمن کی چال کو پہچاننا یہ دشمن کے مکر کو پہچاننا یہ دشمن کی دشمنی کو ختم کرنا یہ دشمن کی نفسیات پر قابو پانا یہ دشمن کو شکست دینا یہ دشمن کو مربوط کرنا یہ دشمن کو اوس زدہ کرنا یہ دشمن کے اندر اختلاف پیدا کرنا بدر کے موقع پر آقا نے مکے کے اندر خبر پہنچا دی وہ قافلہ جو شام سے مکے کو جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ خبر آئی ہے کہ مان ان کا جو سکتا ہے جان ان کی جا سکتی ہے اب یہ ہوا مکے والوں نے جو قافلہ بدر کے میدان میں آقا سے لڑنے کے لیے بھیجا ان میں سے ایک دستے کو اور دشمنوں کی فوجیوں کی ایک جماعت کو الگ کر کر کاٹ کر مکے والوں نے اس دستے کی حفاظت پر لگا دیا اب دشمنوں کی طاقت کمزور ہوئی نہیں ہوئی امریکہ کی چالوں کو مسلمان پہچاننا یہ نبی کی سیرت نہیں ہندوستان کے اندر رہ کر ہندو تہذیب ہندو تمدن اور ہندو کی تحریر کے اندر آج مسلمان مبتلا ہو رہا ہے آج مسلمان شکر اعظم کا الزام لگنے والا ہے تھانے داروں نے بتایا ایزم پوجا کرنے سے تھانے کی پوجا کرنے سے برسات کھانے سے تمہارے اوپر جو لگا الزام ہے وہ ہٹ سکتا ہے کلام پاک میں اللہ وہاں وہ ہلا بھی جو غیر اللہ کے نام پر ہو سور کو ذکر کیا مردے کو ذکر کیا خون کو ذکر کیا اسی کے ساتھ وما اللہ بھی اللہ نے جو چیزیں حرام اللہ نے تمہارے لیے گردے کو حرام کیا اللہ نے تمہارے لیے خون کو حرام کیا سبر کو حرام کیا تو وہ پرساد کا کھانا سبر کا کھانے کے برابر ہے پرساد کا کھانا سبر کا پیشاب پینے کے برابر ہے مسلمان آج ان تصویروں کو پہچان رہا ہے یہ نبی کی سیرت نہیں ہے نبی نے بچپن کی سمجھ بات آپ سمجھ رہے بارہ رضی الاول کا پیغام کیا ہے نبی کی میلاد کا پیغام کیا ہے نبی کی سیرت کا پیغام کیا ہے یہی کہ کچھ نقمے گا دیے جائیں کچھ جھنڈیاں بلند کر دی جائیں کچھ نعرے بلند کر دیے جائیں کچھ جو ہے شولہ بیان مقرر کو بلا کر اور بنا انگیز تقریریں کر لی جائیں کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیا جائے نبی نے جو دشمنوں کی چال کو پہچان کر نبی جو دشمنوں پر قابو پائے تین سو تیرہ افراد ہزاروں دشمنوں پر قابو پائے آپ انٹرنیٹ کے اندر برطانیہ اور امریکہ کی جہاں رنڈیوں کو دیکھتے ہو یہاں چیٹنگ کرتے ہو جہاں دانیوں کو دیکھتے ہو جہاں گندی پینے دیکھتے ہو دیکھو تبوک کے میدان کو دیکھو بدر کے میدان کو ہم نے دیکھا آخر عالم جناب محمد رسول اللہ کا وسلم کی جنگی چاندے جاتی بدر کے میدان میں ایسا نہیں کہ جیسے کوئی آدمی بھائی کیا ہو رہا ہے مینا کے میدان میں گئے تو جہاں جگہ ملی لے لی حاجی مینا کے میدان میں جاتا ہے اب دیکھا کہ چھو آ رہی ہے تو کو لے لیا ارباب کے میدان میں گیا تو دیکھا کہ یہاں سے چھت اڈا قریب ہے بیت الخلا قریب ہے آفائے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں پہلے پہنچنے والے تو دیکھا کہ چھو جہاں پر ہے پانی جہاں پر ہے لیا نہیں آفائے صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست آفائے صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی چاند قائد صاحب وسلم کے دشمنوں کے نقر اور فریب کو سمجھنا یہ بھی آقا کی سیرت ہے آقا عالم صاحب وسلم نے زمین کی بلندی پر اوپر والے حصے پر اب پر آپ نے اپنا پڑاؤ کیا کیوں بادلوں کو دیکھ کر اس زمانے کے اندر کوئی محکمے موسمیات نہیں تھا کوئی بارش کی کرنے والا نہیں تھا آقا آسان الغیب بھی نہیں تھے کہ بارش کب ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے بتائیں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر والا حصہ تھا وہاں پر پڑاؤ کیا اس لیے کہ آقا نے بادلوں کو دیکھ کر موسم کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اب برسات ہونے والی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ دیر کے اندر برسات ہوئی اور وہ جو علاقے میں کافی پڑاؤ کیے ہوئے تھے یہ تو یہ کہ ان میں پھوٹ ڈال دی آقا نے یہ کہہ وہ قافلہ جو شام سے مکے کی طرف جا رہا ہے ان پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں کہاں حملہ کریں گے مدینے لشکر ادھر چلا گیا ان کی طاقت بکھر گئی اور ان کی قوت منتقل ہو گئی اور دون میں ان کو جگہ دی برسات آئی تو گھوڑوں کے پیر زمین کے اندر دھسنے لگے فوجی جو تیر انداز تھے جب بھاگتے تھے ان کے پیر کو زمین پکڑنے لگی جب سستا آیا آخا عالم صاحب اللہ کے مورچے پر حملہ کرنے کے لیے آخا نے ایک چھوٹا سا قافلہ تیر اندازوں کا رکھا تھا اور وہاں ڈال میں تیر انداز آ رہے تھے گھوڑوں کے پیر زمین پر دھس دھس رہے رہے تھے تھے اور ان کے کے فوجیوں پیر زمین میں نے کہا کہ حملہ کر دو حملے کا اشارہ ہوتے ہی آخا حکم پر صحابہ کرام نے تیروں کی برسات کی تو وہ جو سارے کافر سے بستر پتر ہو گئے کوئی ادھر گا کوئی ادھر گا تیزاب زیادہ ادھر تھی جنگ کے اسباب زیادہ ادھر تھے گھوڑے ادھر زیادہ تھے ہاتھی ادھر زیادہ تھے ہتھیار ادھر زیادہ تھے یہ آقا کی سیرت نہیں ہے کیا کر رہے ہیں آج دشمنوں کی تہذیب کو اپنا کر دشمنوں کے اخلاق کو اپنا کر دشمنوں کے کیریکٹر کو اپنا کر دشمنوں کی تہذیب جھوٹی جنس پینٹ کو اپنا کر جھوٹے ٹی شرٹ کو اپنا کر ان حرام دادوں کے چہروں کو اپنا کر ان کی شرمگاہوں کے ساتھ کی ہیں جو ہے بالوں کے لیزر پلیٹ پر ان یو ایس اے جو امریکہ کتا میرے ساتھ بال صاف کیا ہوا سیکنڈ ہینڈ لیزر پلیٹ آج مسلمان نوجوان ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکالنے کے لیے وہ لیزر پلیٹ استعمال کرتا ہے جس کو امریکہ کی دانیہ اور امریکہ اور برطانیہ کی رنڈیا ناک کے نیچے کے بال استعمال کر کر ایک مرتبہ بھیجتی ہے بدر کے میدان میں دشمنوں کو سمجھ رہے ہیں وہ حد کے میدان میں آئے سیرت کیا ہے کردار کیا ہے بش دلو مر جاؤ موت مانگو کہو اللہ سے اے اللہ بے سی بے حیائی کی زندگی سے موت دے دے آج میلاد کا دن آج نبی کے پردہ فرمانے کا بھی کہو اے آخا ہم نے ڈنمارک کے کارٹون کو قتل نہیں کر پایا ہم نے تسلیمہ نسرین کو پناہ دے دی جوتوں کی برسات کرنے کے بجائے ہم لاٹھیوں کی برسات کرنے کی بجائے اس پر پیشاب اور پاخانہ کرنے کے بجائے ہم نے پھول کے دستوں سے جو ہے اس کا سواگت کیا کیا مسلمانوں میں ایسے لوگ نہیں جنہوں نے تسلیمہ نسرین کی حمایت کی اور یہ کہا ہندوستان سیکولر ملک ہے اور سلمان افریق کو کہنے کا حق ہے سلمان مرضی کو کہنے کا حق ہے ایک اسلام ملا ایک نبی ملا جس کے خلاف کہنا سیکولرزم ہے اور جس کے خلاف کہنا جمہوریت ہے راستے میں چلنے والا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا کھولا اس کے خلاف اس بات کہہ دو ہے ہمت کیسی کی زندگی نوجوانوں دولت کے کتے بن کر دیش آپ کی کوٹی رکھنے والی و نفاذ کھڑنے والی کے غلام بن کر قوم کی زندگی کے تم غلام بنے ہو مکان بنانے کے پیچھے آفس بنانے کے پیچھے نبی دنیا سے پردہ فرمائے نبی کا گھر کچا تھا نبی کا گھر کچا تھا نبی کی بندی کچی تھی بارش پڑتا تھا سے زمین لبریز ہو جاتی تھی نبی مکان بنانے نہیں آئے نبی حسن و حسین کی قربانی امت کے لیے بلڈنگوں کی تعمیر کے لیے جوڑوں کی غلامی کے لیے اولاد کی کتوں کی طرح پرورش کے لیے نبی نے اس امت کو اپنے خون سے نہیں سیکھا تھا آج کہو کام تم نماز میں نظر نہیں آئے جمعہ میں نظر نہیں آئے ذرا مسجد کا کام کا نظر نہیں آئے حضرت ذرا کام تھا ایک آدمی حج کے لیے گیا ہو اللہ کے لیے بتاؤ حج بیت اللہ کے لیے گیا ہو ارفا کے میدان میں آیا نہیں الفاق کی حاضری اس کے بغیر حج نہیں ہوتا الحج جو الحرفا وہ ایک سیکنڈ بھی اگر حاجی ارفا کے اندر نہیں رکتا ہے تو اس کا حج نہیں ہوتا تو دو حاجی حج کے لیے گئے اور ایک ظاہر نہیں آئے پوچھا کہ جناب آپ کیوں نہیں تشریف لائے نہیں ذرا ضروری کام تھا اب چوتے سے مارنا نہیں مارنا کبھی نے حج کرنے گیا تھا ارفا چھوڑ کر ضروری کام تھا دنیا میں بلڈنگ بنانے آیا تھا مشہور نماز سے بڑھ کر ضروری کام تھا جورو کی غلامی ضروری تھی اولاد کو خود سے دیکھا نے کچھ اولاد کو اپنی زبان سے کاٹتی ہے سور اپنی تھنوں سے سور سووری پیلے اپنے بچوں کو نماز سے پڑھ کر تجھے چوروں کی غلامی اگر کوئی حاجی کہے اربا کے میدان میں نہیں آیا تھا مجھے ضروری کام تھا مینا میں جمرات کرنے لی ارے کمینے آیا کیوں تھا حج کرنے جمرات کرنے عرفہ میں قیام کرنے مستعفا میں رات بتانے قربانی دینے اب وہ چھوڑ کر اس سے کیا ضروری کام ہے مسلمان الا کلیمت اللہ سے بڑھ کر دین کے لیے مرنے مٹنے سے بڑھ کر نبی کے لیے جان دینے سے بڑھ کر قرآن کے لیے جان دینے سے بڑھ کر اللہ کی گھر کی تعمیر سے بڑھ کر نماز سے بڑھ کر اقامت دین سے بڑھ کر قرآن کی تعلیم سے بڑھ کر نبی کی باتیں سننے اور سنانے سے بڑھ کر کیا ضروری کام ہے بتا مجھے کیا ضروری کام ہے بتا مجھے میں بھی اگلی جمعہ یہ عثمان رکھوں گا کہ نماز سے یہ ضروری کام تھا ایک آدمی جمعہ میں نہیں آتا تین چار جمعہ نہیں طرح دکان کا کام تھا حجام سے بچے دکان کے لیے آیا تھا خود سے میری ماں کے پیٹ میں اللہ نے روزی نہیں لکھی نکل کا پیٹ سوار ہو جا نبی کی بات پر اعتبار نہیں نبی کی بات پر بھروسہ نہیں نبی نے کہا نہیں کہا کہ تیری ماں کے پیٹ میں اللہ نے تیری روزی کو لکھ دیا تیری زندگی کو لکھ دیا تیری موت کو لکھ دیا تیرے شفیع اور شہید ہونے کو لکھ دیا اب کیوں کہتا ہے کہ جمعہ میں نہ آ سکا نماز نہ پڑھ سکا فجر کو نہ اٹھ سکا نماز سے پڑھ کر کوئی ضروری کام اللہ نے کلام پاک کے میں پارے دوسرے رقو میں اللہ نے شاہ فرمایا تبدیش کیا وما بدبۃ النا شاہ دیا ہم نے کس لیے پیدا کیا یہ بلڈنگیں بنا کر اس کا پتھروں پر پالش کر صبح ہی دیکھو ایک جو ہے ہاتھ کے اندر بیچ رکھ کر پتھر کو کھس رہا ہے کوئی جھاڑوں کو پانی دے رہا ہے کوئی کتے کو چرا رہا ہے چپ ہے اللہ کی قسم آج کہہ دے آخا بدر میں آپ گئے تھے حنین میں آپ گئے تھے تبوک میں آپ گئے تھے کربلا میں حسین گئے تھے عمر شہید ہو گئے محراب میں اے آقا عثمان شہید ہو گئے اے آقا آپ کے دورے مبارک کے اندر کئی صحابہ شہید ہو گئے ایک ہزار افراد کا قتل عام ہو گیا تھا اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تھے میں آج تک کچھ نہیں کر پایا تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ تو پھر خدا ہے تو کسی عالم نے آج تک کہا کہ بیوی کو پالنا یہ جو ہے شوہر کا کام اللہ نے للہ رب العالمین اللہ پالنے والا بچوں کو پالتا ہے کتے کو پالتا ہے عمر کو پالتا ہے امریکہ جا کر برطانیہ جا کر یہ سمجھ کر کہ اگر مسلمان نام لکھایا جائے گا انٹرویو میں فیل ہو جائے گا حرام کا دے عیسائیوں کا یہودیوں کا کافروں کا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی فوج کا نام لکھا کر انٹرویو میں امریکہ میں جا کر بیت الخلا صاف کر ڈالر پالنے والا یورو کرنسی پالنے والی دینار اور درہم پالنے والا کلام پاک کے بارے میں پارے کی پہلی آیت عوامی اللہ کی زمین میں کتنے کیڑے مکوڑے جاندار ہیں ان کو پالنے والی ذات اللہ کی ہے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کام جو آپ کی صاحب دادی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کو بھیجا پوچھا بیٹی نبی کھانا پاخانا بنتا ہے کیا بنتا ہے سننے کی رنگ بنتی ہے کوئی کھا کر کوئی پانی پی کر پیٹرول نکالتا ہے پھر شروع یہ کام کرتی ہے لگا دے پیٹرول بینک کے اندر لگا دے کے جی ایف کے جو سونے کی کان ہے وہ بند ہو چکے ہیں ارے روٹی کھائے کیا بنتا ہے مرغی کھائے کیا بنتا ہے بریانی کھائے کیا بنتا ہے پاخانہ بنتا ہے اس کھانے کے لیے جس کا انجام باقانا وہ پینا جس کا انجام پیشاب کلام باغ کا تیسواں پارا سورہ سورے کا پہلا رو اللہ رخ فرماتے ہیں پنجم سوری انسان انسان کو اپنے کھانے کی طرف دیکھنا چاہیے حضرت ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھانا دیکھنے کا کیا مطلب آدمی آنکھیں بند کر کھانا کھاتا ہے آدمی کی تو کھاتے وقت چار آنکھیں ہو جاتی ہیں وہ جماعت میں پہلی سب کے بارے میں ہے کہ اگر پہلی سب کا سوا اگر کسی کو معلوم ہو جائے تو پیٹک ہونے لگے لیکن کوئی چیز بگڑا یہ کرتا ہے کہ سب سے آخر میں آ کر سب سے پہلے بھاگے اور کوئی حرام رشوت ہو سیاسی کتا اپنی بیٹی کا بیاہ کرے اور شادی کرے پہلا کتا کھاتا رہتا ہے دوسرا کتا چیر پکڑے ہوئے رہتا ہے میں چار چار آنکھیں اللہ نے فرمایا پنجن سوری انسان وامی انسان کو اپنے کھانے کو دیکھنا چاہیے دیکھتا تو کافی بھی دیکھتا ہے مسلمان بھی دیکھتا ہے حضرت استحفاظ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کے انجام روٹی کھا کر صبح میں کیا نکال رہا ہے سیکھوں کو شاخ کے راستے سے کیا نکال رہا ہے بل اندر انسان ملا تیری جرو کو کھلا کر تیری جرو کیا نکالتی ہے تیری اولاد کو کیا ڈری میری یو ایس اے میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم ڈینمارک کے پاس کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی شان میں مستعفی کرے کوئی کارٹون بنائے اگر ڈینمارک کی مصنوعات کو مسلمان استعمال کرنا چھوڑ دے اللہ کے رب کی عزت میرے رب کی عزت و جلالت کے ختم ڈینمارک ایک ایک روپے کے لیے دنیا کے سامنے بھیک مانگے گا امریکہ بھیک مانگے گا یہ مسلمان نام بدل بدل کر ان کے شراب کے چھوٹے بوتلوں کو دھونے کے لیے جاتا ہے ان کے پہانوں کو صاف کرنے کے لیے جاتا ہے ان کے رنڈیوں کے بستروں پر پڑنے والے ہے اور خون اور حرام ہندوستان میں آ کر جب جمعہ کا بیان سنتا ہے یہ مودی صاحب پرانے لے کر بیٹھ گئے جب رنگیوں کی گا اسلام اور مسلمان دشمنوں کے شراب کے بوتل شدھ ہوئے گا ان کے سہانے تو صاف کرے گا ان کے رنگی خانوں کو جھاڑو باقی کی نظر سے تو اور یہاں ٹائی لگا کر اور سفر سفا بن کر آخر میں نام بدل رکھا ہے کیا بات سمجھ میں آئے گی تجھے کیوں سمجھ میں آئے گا امریکہ بھکاری ہو جائے گا یہ ہمارے پیسوں پر پل رہے ہیں ڈینمارک بھکاری ہو جائے گا مسلمان کو تو شان کرنی ہے دکان کا غلام ہے وہ بیوی کا غلام ہے وہ اولاد کا غلام ہے نماز نہیں ضروری تھا مجھے بتاؤ کہ دنیا میں آنے کا مقصد خدا نے کہا وما وہاں برب الحیطہ کیا نے انسان اور جنات کو ہماری عبادت کے غلامی جیسے حج کو جانے کے بعد کوئی آدمی اگر کہتا ہے ارفاخ کے میدان سے بھی ضروری کام تو اگر کوئی آدمی مجھے یہ کہتا ہے میں جمعہ میں نہیں آیا میں نماز میں نہیں آیا ذرا کام رہ گیا تھا میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قدم جتنا پاگل وہ نظر آتا ہے جو حج کو جا کر یوں کہتا ہے ارپاخ کے میدان سے بھی مجھے ضروری کام جہاد کرے گا تو ہے لانت یہ امریکہ واشنگٹن پر محمد صاحب کے کلیمے کا جھنڈا لہرائے گا اب تو یہ کرے گا کہ بنگڑیاں پہن کر اور چورو کی میکسی پہن کر اور چوری کی دھنگا اور چولی پہن کر ایک بند کمرے کے اندر اینٹی ٹیررزم قرارداد پاس کر کر ڈر کر میں اللہ کی قدم کہہ رہا ہوں جا کے ہندوستان کے چپتے چپتے میں پچھلے سے پچھلے ہفتے جو مریض آ گئے راستے میں ایسے ایسے جہاد آتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آبادی کا نام نشان نہیں گاڑی پنچر ہوگی اب جو ہے ذرا تاخیر ہو گئی تو جس علاقے میں ہمارا بیان تھا وہاں سے چار پانچ کلو میٹر پہلے دو سو نوجوان بائک میں ایک کار ہماری درمیان ایک کار سامنے ایک کار پیچھے نام کے نعرے بلند میں کہتا ہوں اللہ کے نعرے سے شان بلند ہونے کی نہ اگر کوئی گالی دے تو ہماری شان گھٹنے کی کوئی ہونے والا ہوگا ہوگا ہوتا کہ نوجوان ہمارا ہم نے ذکر بھی نہیں کیا ہم کہہ رہے ہیں دیکھو کہ آج نوجوان کس کو اسلام سمجھتا ہے کس کو کس کو اس میں رسول سمجھتا ہے جتنے اپرادھ کے نعرے بلند کرنے والے درمیان میں ہماری کار آگے کار پیچھے کار دونوں میں بائک لگے ہوئے علماء عشاء کی نماز کا وقت جماعت تھی ان دو دو افراد میں شاید دو چار بندوں نے نماز پڑھی اب ہمیں عنوان مل گئے ہمیں عنوان مل گیا اب جب آئی بات تو ہم نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نارا بلند کرنا اور جو ہے وہ نمائش زندہ باد کہنا شاہ صاحب زندہ باد کہنا یہ اسلام نہیں اگر تم سچے مسلمان ہوتے اگر تم سچے عاشق نبی ہوتے تو تم جو ہے نماز میں آگے ہوتے نبی میدان جہاد میں نماز کو نہیں چھوڑا روزہ معاف ہے ذکر آگے پیچھے ہو سکتا ہے بری بن تمہارا سفر ہی اجیا اوخر کلام پاک میں اللہ نے فرمایا اگر تم سفر میں ہو پیچھے روزہ چھوڑو ساری عبادتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں لیکن نبی نے میدان جنگ میں نماز کو نہیں چھوڑا نماز کے لیے نبی نے کٹ کر اصول رکھے لیکن مجاہد کو کہا کہ نماز میں بھی ہم تجھے چھوٹ دیتے ہیں ہم چلیں تو نماز ٹوٹ جائے ہم منڈی پھیر لیں تو نماز ٹوٹ جائے ہم بات کریں تو نماز ٹوٹ جائے مسلمانوں اللہ کے لیے ہماری زندگی کے مقصد کو سمجھو کہ دنیا میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو نماز سے بھی اونچی ہے وہ ہے مسلمان کا جہاد نوجوان کا علاج علی اللہ تو کہا ایک سب آئے گی ایک رکعت پڑے گی سو آدمی ہیں مجاہدین پچاس آدمی یا بیس آدمی انہوں نے نماز پڑھی اسی آدمی پہرا دے رہے ہیں اسی آدمی کے ہاتھ میں لگے ہوئے ہیں اب یہ بیس آدمیوں نے ایک رکعت نماز پڑھی مسافر کے لیے دو رکعت زور کی اب یہ چلے گئے نماز میں چلنا کہاں سے مجاہد تیرے لیے کنفیوژن ہے معاف ہے تو اللہ کے راستے میں چلنے والا اہل کلیمت اللہ کرنے والا میرے دین کے لیے پردے ملنے والا میرے کعبے میں آ کر نماز پڑھے چلے تو نماز جائے گی بولے تو نماز ٹوٹ جائے گی حرکت کرے تو نماز ٹوٹ جائے گی پوچھو علماء سے کہ گری ہوئی ٹوپی کو اگر کوئی حالت احتیاط میں اٹھاتا ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے موبائل بچنے لگتا ہے اگر ایک اصل ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا آئے ہو کس لیے پہچانو میرے بھائی سے بھاگتے ہیں اڈوانی اور ٹھاکرے کا دوسرا دامن کا کہا کہ جاؤ یا جو نبی جاہد والمنافقین وقت علیہم اے نبی تم یقینا پوری مخلوقات میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو لیکن اس سے زیادہ ایک پسندیدہ عمل ہے وہ عمل ہے میرے راستے کے اندر جہاد کرنا اینا گلی اللہ کرنا دشمن کی جان کو پہچاننا دشمن کے مکر کو پہچاننا دشمن کے ریپ کو پہچاننا دشمن پر تین طریقے سے حملہ کیا جاتا ہے ایک جانی حملہ نبی نے بدر میں عہد میں کر کے دکھا دیا اور ایک اخلاقی حملہ نبی نے سبوک کے اندر کر کر دکھا دیا ایک ایک قصبے کو پڑھو کیا قصبہ نبی کی سیرت نہیں کیا نبی کی سیرت یہی کہ وہ کھجور کا تنا رو لیا کیا نبی کی سیرت یہی کہ نبی آسمانوں کے اندر چڑھ گئے کیا نبی کی سیرت یہی کہ آپ درخت روئے سوال یہ بدر کیا نبی کی سیرت نہیں ہے بہت کیا نبی کی سیرت نہیں ہے نبی جو کود کر کی خوش پر بغیر سہارے سے بیٹھے کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے عید کے موقع پر اما عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے موڑے پر بٹھا کر نبی نے جو ہفتیوں کے تیر اندازی کو دکھایا کشتی کو دکھایا کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے کیا نبی نے تیر اندازی کی جو مشق کی کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے نبی جو جنگ جو ہے جنگل کے اندر ہماری رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر جو دوڑے اور رننگ کمپٹیشن کیا اپنے جسم کو بنانے کی فکر کی کیا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے کیا یہ سیرت نہیں ہے کہ ماس اور کو نبی نے ابو جہل کے ساتھ کو بھیجا یہ کون بیان کرے گا اس بات کو بند کر کے رکھ دیا نہیں صاف ہندوستان کے اندر نہیں چلے گا نکال دو کلام پاک سے جہاد کیا ہے نکال دو بخاری سے کتاب المہادی اور کتاب الجہاد کتنے فضائل ہیں اور کتنی خوبیاں ہیں اور کر کیا رہے ہیں مر رہے ڈگریوں کے لیے امریکہ کا رشتہ آیا شان کے ساتھ فوٹ کر لیتا ہے گرین ہولڈر امریکہ کے کتے کے ساتھ میری بٹیا کی شادی ہوئی یہ جو کی چنڈی دی تھی اب ان شاء اللہ بامبے ایئرپورٹ پر یہ چنڈی اتر جائے گی امریکہ کی لڑکیوں کے ساتھ ہے اس طرح کی میری بیٹی واہ جو اسلام کو مٹانے کے لیے آیا جو قرآن کو ختم کرنے کے لیے آیا آج مسلمان اپنی بیٹی کا دیا ان امریکی کتوں کے ساتھ کر کر شان پتی کر رہا ہے اور شان ملا رہا ہے اور امہات المؤمنین نبی کے ماننے والے نبی کے سر کے اور نبی کے عاشق نبی کے نام کی تسلیم کرے ہر آٹھ دن میں سال کو نگا کے قدم ضرور آتے ہیں کیا ہمارا بچہ بڑا شریف ہماری بچی بہت شریف اور حدیث کے اندر جو کہا گیا تھا کہ جب بیوی کا انتخاب کرو تو سامنے اور نیک بیوی کا انتخاب کرو چوڑی کو کیوں دیکھا نبی نے نہیں کہا کہ مزدور پتا کی تین کہ دیندار عورت سے نکاح کر کر زندگی میں کامیابی حاصل کر بو اور گوبر کو نہیں دیکھا تھا کہ فلا نکاح کرو فلاں رنڈی نما چہرے سے نکاح کرو فلا فلم میں کام کرنے والی بدکار عورت کی شکل رکھنے والی سے نکاح کرو تب تو مانا نکاح نبی کی بات نہیں اب جب بچہ نافرمان ہوا نبی نے مباشرت کے آداب بتائے بیوی سے ملاقات کا طریقہ بتایا کوئی ایسی بات نہیں حدیث کے اندر ہے کہ بیوی کے پاس جانے کا طریقہ کیا ہے دعا کیا پڑھے پہلے کیا پڑھے بات دل میں کیا پڑھے اس کے بعد غسل کب کرے دن رات گندی فلموں کے سامنے کتے اور کتیاؤں کی طرح بیوی سے مباشرت کی حیوانوں کی طرح اور جب اس کا اولاد کے اندر آیا بے حیائی اور بے شرمی اللہ کی فصل ہفتے میں چار فون اور چار لوگ تو ہم نے سمجھا کہ سیدھا نام رکھ لیا ہوگا شبانہ نام رکھ لیا ہوگا ہم نے سمجھا کہ شاہ رخ نام رکھ لیا ہوگا فلم اور ڈراموں کا نام رکھ لیا ہوگا نہیں حضرت بچے کا نام جو ہے بچی کا نام کلسوم ہے زینب ہے اور بچے کا نام ازل ہے اور بچے کا نام ابراہیم ہے یحییٰ ہے آدم ہے نام اگر بولے میری جورو بولی یہ نام کا نہیں تھا بچہ جو بہت وہ شرارت کرتا میں کہتا ہوں ہنسنے کی بات نہیں اگر کوئی یہ ایمان رکھے آدم نام رکھنے کی وجہ سے بچہ لکھ کر لکھ کر رکھو لکھ کر رکھو مزاق نہیں ہنسنا ہسانا جو گھروں کا کام ہے ڈراموں کے اندر ہوتا ہے وہ ادرک کے بچے میں ہوتا ہے بہت ہنسی ہے اپنی خبر کو یاد کرو اپنے خبر کو یاد کرو بہت ہنسی ہے بہت آدم نام رکھ کر یحییٰ نام رکھ کر کلسوم نام رکھ کر زینب نام رکھ کر عائشہ نام رکھ کر اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے ان ناموں کی وجہ سے بچے میں شرارت ہو گئی اللہ کی سب اس کا ایمان اکثر ہو جاتا ہے اس نے نبی کے نام کا مذاق اڑایا اس نے میری ماں عائشہ کے نام کا مذاق اٹھایا اس نے میری بہن فاطمہ کے نام کا مذاق اڑایا اس نے محمد کی بیوی کا مذاق اڑایا اس نے محمد کا سندر کی بیٹی کا مذاق اڑایا عمل میں فرق ہو خدا معاف کر سکتا ہے دین میں مذاق ہو تو وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے عبد القادر نام نام برابر نہیں ہوتا کون سی بولے یہ نام کی وجہ سے بچہ ٹیچر ٹیچر مار لیتا ہے کھانا کھلا ہوگا حرام زادے جب نکاح کیا تھا جہیز کو دیکھا تھا خاندان کو دیکھا تھا نبی نے نہیں کہا تھا کہ چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے بس پر دین دیندار عورت کو دیکھ کر تو نکاح کرتا اب ہے تقبر اللہ کلیا کانتا ہے کیا کہو ملا عمر نہیں ہے کیا کہو کہ اسامہ نہیں ہے عجیب بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں سیرت کی بات ہو رہی ہے مجھے معلوم ہے کہ آج چھٹی کی ایکٹری ہے ایک تو ملولوں کی ہولی ہے اور دوسرے مقزوبوں کے گٹ پریڑے اور تیسرے آشکار رسول کو عید ملاد ملا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے دو ہی ایک ہی اور میری امت کے لیے دو ہی ہے ان نالکوں نے کہا نبی تم جھوٹ کہتے ہو تم جھوٹ کہتے ہو ہمارے لیے تین عیدیں ہیں چار عیدیں ہیں ایک آقا نے فرمایا کہ بکر بقر عید اور عید الفطر کہا کہ نہیں میلاد النبی بھی یہ عید ہے شب معراج بھی ایک عید ہے شب برات بھی ایک عید ہے اب سور کی فاتحہ کی بھی عید ہے نبی نے فرمایا کہ کل قومی عید ولی قومی عیدان ہر قوم کے لیے عید میری کے محمد دو عید ہیں تو آج کے رکھتا ہے یہ تو عید میلاد النبی اس کے بعد میں یہ حدیث میں صحابہ نے یہ لفظ استعمال کیا آج ہیٹری جو ہے ہماری چھٹیاں ہیں میں آپ کو بتاؤں بات کلام پاک میں نبی کے صحابہ میں کسی صحابی کا نام نہیں دانش کے پارے میں اللہ نے صرف ایک صحابی کا نام لیا پلسما فضا خریدوں بدلا جب زید نے اپنی حاجت کو پورا کر لیا جو ترجمہ ہے حضرت زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے اور اللہ کے حقیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پلا محبت کیا کرتے تھے حضرت زید رضی اللہ ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آئے دروازہ کٹ آیا معلوم کہ حضرت زید کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں آتا آخا اس طرح سے ایسے ہوتے گویا کا کا آ گیا ہو معاشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی چادر پسکی ہوئی جا رہی تھی زمین پر حضرت زید آئے جنہیں سلطان زید گئے بے بنا محبت حدیث کی ہر کتاب میں جہاں صحابہ کے مناقب لکھے ہوئے ہیں حضرت زید نے حارثہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام لگاتے تھے کہ حضرت زید کا کوئی والد نہیں ہے ایک مرتبہ کمبل میں سو رہے تھے دو صحابہ حضرت حارثہ اور حضرت زید دونوں کے پیر باہر نکلے تھے اس زمانے میں سیافا شناخت ہوتا تھا سیافا شناخت کا مطلب پیروں کو دیکھ کر پہچانتا تھا انگلیوں کو دیکھ کر فنگر پرنٹ کو دیکھ کر خود باپ بیٹا چہرہ نہیں دیتا اس سیافا شناخت نے بتایا اس میں یہ باپ کا پیر ہے اس میں بیٹے کا پیر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ الزام دفاع کیا غیروں کے ذریعے سے آقا نے فرمایا کہ میرے زید کے والد ہیں اور ان کا نصب صحیح ہے اور ان کا لقب تھا اسامہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسامہ بہت پسند تھے حضرت زید کا لقب تھا اسامہ اور آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے لیے جو کس طرح پر آرام فرما رہے تھے بارہ ربیع الاول کی تاریخ میلاد کی کم ہے اور پردہ فرمانے کی زیادہ ہے اس لیے کہ تین تاریخ میں چار تاریخ میں تاریخ اور سیرت لکھنے والے جتنے نو بارہ اٹھارہ اختلاف ہے کچھ علماء بارہ کی طرف ہے کچھ نو کی طرف ہے پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ نبی جو پردہ فرمائے وہ بارہ رضی الاول کو اب کسی کا باپ بڑا ہو بارہ الاول ہو اور اس دن اس کے گھر کے اندر ڈھول تاشے بجائے جائے تو گھر والوں پر کیا آقا کے دل پر کیا بیتے گی جس امت کے لیے میرا لہو چلا جس امت کے لیے میرے نواز شہید ہوئے میرے پردہ کرنے کے لیے آج یہ امت نقو لہی کے اندر مجبور ہے آج ڈھول تاشوں کے اندر مجبور ہے آج عید منانے کے اندر مجبور ہے آقا کو یہ خبر پہنچے کہ جھانکیاں نکل رہی ہیں عورتیں بے پردہ جا رہے ہیں محمد کے نام پر آقا کے دل کو کتنی ٹھیک نہیں پہنچے گی آقا آپا دعان مسرے مرد پر تھے بسرے وقات آقا نے جو ضروری کام تھے ان کی ذمہ داریاں نے بھی ان ضروری کام کے اندر آقا نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جو کم عمر صحابی تھے ان کی قیادت میں ایک لشکر جہاد کو مرتب کروایا آپ عجیب بات دیکھیں اللہ نے قرآن میں نام لیا حضرت زید جی کا لقب ہے اسامہ اسامہ کا نام لیا یہی نا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے سے پہلے جس لشکر جہاد کو متعین فرمایا اس کا کم عمر جو امیر تھا اس کا نام بھی اسامہ تھا یہ نام بھی اتنا برکت والا ہے اور اتنا حیبت والا ہے کہ آج امریکہ اس نام سے پیشاب کیا کرتا ہے آج دشمنان اسلام تم ڈرو مرو یہ تو ہو کر رہے گا کہ کفر پر خدا آئے گا کفر پر کلام پاک کے پندرہویں پارے میں میرے رب نے کہا ان داخلہ کانا بہو کا باطل تمام طاقتیں بجلی کے لیے پیدا ہوئی ہیں درخت نہیں آ جاؤ اندر ایک کلیم اللہ کے اندر دیکھو جو آدمی دین کے کاموں میں لگ جاتا ہے ایک آدمی مسجد کے کام میں لگا قرآن کے کام میں لگا مدرسے کے کام میں لگا جورو بچوں کی جھنجٹ سے وہ آزاد ہو جاتا ہے دو آپشن ہیں تمہارے یا تو دین کے کام میں لگو یا نہیں خدا تمہاری بیوی کی غلامی میں لگا گا اور کہاں جا رہے ہو ہاسپٹل کو جا رہا ایک صاحب ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہوئے ہیں ساری رات مچھر کاٹ رہے ہیں ٹھنڈ کا سیزن آٹو کے اندر سکڑ کر کیا میری جورو بچہ ڈالنے گئی ہے میں یہاں پر انتظار کر رہا ہوں بچے نہیں پیدا کرتا کتا خنزیر نہیں پیدا کرتا دین کے لیے وقت لگاؤ ورنہ جورو کی غلامی میں اللہ تعالیٰ جکڑ دنیا میں جکڑ رکھ دے گا پھر کہو گے نماز کیوں نہیں آئے جمعہ کیوں نہیں آئے عید کیوں نہیں آئے اور دین کے کاموں میں نہیں ذرا ضروری کام تھا تو اس سے بڑھ کر جو ہے اور کوئی حماقت اور کوئی پاگل بنے کا کام نہیں ہوگا سیرت کا پہلو جہاں آقا کی ہجرت آقا کا غار طور آقا کا غار ہیرا کیا یہ سیرت کا پہلو نہیں ہے سارے طور کے اندر آقا نے موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا اس ہما فی غور اس یقول لا تحزن اللہ ضروری لوگوں آج بارہ نبی الاول کا پیغام یہ ہے نبی ہجرت کر کر, کر جب مدینہ منورہ جا رہے تھے سلاسا نے ایک ہزار سرخ اونٹ کے انعام کا لالچ دے کر ایک قابل کو کہا کہ نبی کو جو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا آج اسے ایک ہزار اونٹ دیے جائیں گے آج غار سور نبی کی سیرت کا ایک زندہ جاوی پہلو ہے کہ غار سور میں نبی اور نبی کا یار موجود ہے موت نبی کی آنکھوں کے سامنے اور آپ کے یار یار بار حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے موت ناچ رہی ہے ابو بکر نے دیکھ لیا کہ سناخا کا لشکر آ چکا ہے لیکن آج بارے سور سیرت کا ایک رکشا پہلو اللہ کے راستے میں نکلنے والا اعداء کلمت اللہ کے لیے اٹھنے والا دین کے لیے مرنے ملنے والا موت نظر آئے گی لیکن موت کے پیغام والے کو جس کی موت دینا ہے وہ نظر نہیں آئے گا نبی نے دیکھا ابو بکر نے دیکھا تو حضرت ابو بکر ڈرنے لگے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا اے لائے کلی ہم شادی کرنے نہیں جا رہے ہیں ہم زمین کا معاملہ کرنے نہیں جا رہے ہیں یا تو دین کے لیے اٹھو یا زمین میں ملوث ہو جاؤ گے جتنا تم زمین میں ملمت ہو جتنے بڑے اپارٹمنٹ بناؤ جتنے بڑے بنگلے بناؤ جتنی پراپرٹی بناؤ مسلمانوں لکھ کر رکھ لو میرے رقب جنا لگ لو سب جانا ہے کچے مکان میں قبرستان کے اندر کئی تمہارا ساتھ نہیں لگا پائے گا مار بل نہیں لگا پائے گا تمہارے بغل میں ایک فقیر کی قبر ہوگی تمہارے پیروں کے پاس ایک رنڈی کی قبر ہوگی تمہارے دائیں ایک جو ہے بھیک منگے کی قبر ہوگی تمہارے سرانے ایک جو ہے لوگوں کے سامنے سب سے سوال خراب کرنے والے کی قبر ہوگی اور درمیان میں سات منزلہ عمارت مالی کی قبر ہوگی ہمارا مکان کچا مکان ہے دنیا میں مکان کچا ہو تلاوت کی خوشبو آئے وہ بہتر ہے اس بدلے سے جہاں پر یہودیوں کے نسمے لائے جاتے ہو نبی نے مکان خرچہ بنایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا میرے نبی نے زندگی میں سب سے بہتر کھانا کیا کھایا کھانے کے لیے کھانا مقدر ہے آئے گا کپڑا مقدر ہے آئے گا زندگی مقدر ہے آئے گی دانا پانی مقدر ہے پوری دنیا کی طاقت ہمارے ایک دانے کو کم نہیں کر سکتی پوری دنیا کی طاقت ہمارے لکھی ہوئی تقدیر سے بڑھ کر ایک دانا نہیں دے سکتی میں نے آپ کو گزشتہ جمعہ بتایا کہ رب جی نے تہاڑ جیل کے اندر جب گوشت کو بند کر دیا رب کائنات نے جنت سے پرندوں کو کھینچ کر ان کے مہمان نوازی کی دینا چاہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور روکنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی میرے بھائیوں ایمان بناؤ ام مفتی حضرت حسار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے آقا کو روٹی دی آقا روٹی کھا لیے کھانے کے بعد فرمایا سے بنی تھی بڑی عمدہ بنی تھی ام المنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھی میں جو نیچے تلچٹ آتا ہے جس کو مٹی کہتے ہیں وہ بالکل جو ہے پھینکنے کے لائق ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کہیں سے کچھ مل گیا تھا آخا کی روٹی پر میں نے ڈال دیا تھا ام کو حضرت ہفتہ فرماتی ہے پوری زندگی میں آخا کا بہترین کھانا وہ تھا کہ ایک روٹی پر گھی کے تلچٹ کو گھی کی مٹی کو ڈال دیا گیا یہ وہ سعید القول ہے کھانے پر توجہ دینا چاہے تو جنت سے حضرت عیسیٰ علیہ و سلام کے لیے حضرت علیہ صلاح و سلام کے لیے حضرت مریم کے لیے جنت سے پھل مل سکتے ہیں تو میرے مولا کو جنت کے خزانے نہیں مل سکتے لیکن عمول ممی فرماتی ہیں کہ گھی کی مٹی کی روٹی کے علاوہ پوری زندگی میں عمدہ کھانا نہیں کھایا ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آخر صبح میں مجھ سے پوچھنے لگے ہفتہ تم نے کون سا بستر لگایا آقا مرنے والوں دنیا کے کچھ تو دنیا کی دولت پر مانگ پر پراپرٹی پر بھنگوں پر اپارٹمنٹ پر کاروبار پر چوروں کی غلامی پر اولاد کی جو ہے غلامی پر مرنے والے ناپ پڑھ کر جلد جلو نکال کر ہم یہ سمجھتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر رہے ہیں میرے بھائی میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم تم نے آقا کے طریقے پر پینے اور مرنے کے حوصلے کو نہیں جانا ورنہ لکھ کر رکھو لکھ کر رکھو کائنات میں اس وقت جتنے عقل مند ہیں جتنے بولنے چار پہ پہنچتے پہ سہاگن بیوی کو جس کے ہاتھ کی مہندی کا رنگ نہیں اترا تھا جس کے جسم سے سہاگ کی خوشبو نہیں نکلی تھی میدان نے میں جا کر جامع شہادت بے خوب نہیں تھے جو آخرت کے مزے چک لیتا ہے میرے رب کے ختم دنیا کے مزے سوبر سے بدتر اس کو نظر آنے ہے تم نے نہیں چکا نہیں چکا نماز کو نہیں پہچانا میرے رب کے کلام کی تلاوت کو نہیں پہچانا میرے رب کے نام کے ذکر کی مجلسوں کو نہیں پہچانا ایک مرتبہ آ کر دیکھو یہ دنیا تمہارے سامنے پیشاب کے بدتر لگنے لگے گی میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس کے اندر ایک جو ہے طالب علم اپنے جسم کے اندر گندگی اور بنانا ساہانہ لگا کر آ گیا تھا اللہ کے راستے میں جو ہوتا ہے دین کے لیے جو نکلتا ہے حضرت شاہ العزیز فرمانے لگے کون ہے میں اگر کپڑا گر گیا ہو دھوئے کچھ تو خوشبو اس میں باقی رہتی ہے تو وہ سمجھنے لگا کہ آج میری گرفتاری وہ وہ ڈر ڈر کر کر رونے لگا گیا کہ میں کہاں پہ حضرت چاہے تانا مار رہے ہوں حضرت کر رہے ہوں میرا مذاق کر رہے ہوں تو اس لیے وہ ڈر گیا سہل گیا اب کہ بتاتا کیوں نہیں تیرے جسم سے پھوٹ پھوٹ کر سیو آ رہے میرے جسم سے میں نے جسم کے اندر گندگی لگائی غلابت لگائی تھی پاسانا لگایا تھا لیکن کیوں پھوٹنے لگی یہ ہے کلیمت اللہ کا مزہ یہاں باغوں میں مزے آتے ہیں یہاں ملبوں میں خوشبو پھوٹنے لگتی ہے یہاں بیوی کو بنا بیوہ بنا کر جنت کی گرو سے نکاح کرنے میں لطف پاتا ہے میرے بھائی اللہ کے لیے دنیا کو تلاب دے دے جیسے حضرت عیدا نے دنیا کو تلاب دے دی آجا آخرت کی طرف آجا دین کی باتوں کی طرف انشاءاللہ شاء اللہ ہم اگلی یوا بیان کریں گے کہ وہ شاہ العزیز اللہ علیہ شاگر شاگرد اپنے جسم میں کیوں بدبو انہوں نے اور اللہ نے ان کی بدبو کو کوئی غور سے کیوں بدل دیا اللہ ہمیں نبی کی سیرت کا وہ پہلو جو نبی نے بدر ہمیں حقوق کے اندر دکھایا جو نبی نے ہمارے شور اور ہمارے ہرا کے اندر دکھایا اللہ اس پر ہمیں عمل